بنیادی طور سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں بحثیت مسلمان کہ اس دنیا کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جانا ہے اور اس دنیا میں اپنی کارستانیوں کارناموں اچھے اور برے اعمال کا سامنا کرنا ہے ایک مسلمان بندہ اگر ہے تو اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے اگر اس بات کا یقین نہیں ہے تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے یہ کوئی خیالی بات تصوراتی بات نہیں ہے کہ دوبارہ جینا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے اس عقیدے کے ساتھ ہی اس دنیا کو ہم اور آپ جو جی رہے ہیں مقصد ملتا ہے ورنہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے یوں پیدا نہیں کیا کہ آپ کھائے پیے اور ختم ہو جائیں اللہ نے فرمایا حسیب تم انما خلق ناکم آب ہوں ان اللہ کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی ابس بیکار بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں لوٹائے نہیں جاؤ گے فتعال اللہ الملک الحق اللہ جو ملک حق ہے حق بادشاہ ہے سچا بادشاہ ہے وہ اس بات سے کہیں برتر ہے کہ کوئی بیکار کام کرے بے حکمت کام کرے اس زندگی کا مقصد ہے اور یہ مقصد پورا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں اور اپنے کیے کا کیے اعمال کا سامنا کریں وہ دن آنا ہے یہ یقینی بات ہے اب اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی اللہ رب العالمین نے میں نے سورہ بقرہ کی ایک مختصر سی آیت خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت فرما تلاوت کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وط تکو ڈرو یوم اللہ تزین افسن نفسین شیا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کوئی ہستی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اس دن کون سا دن جو ہر نماز میں ہم جس کو دہراتے ہیں مالک یوم الدین یوم الدین کا جزا کے دن کا مالک ہے رب العالمین اور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ الحمد للہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین یہ جزا کا دن آنے والا ہے اس دن ہمارے کیے کا سامنا ہمیں کرنا ہی کرنا ہے جزا کہتے ہیں بدلہ اچھا ہو یا برا عمل کا بدلہ ہمیں ملنا ہے فمیا عمل مسقال حضرت خیرا فمیہ عمل مسقال شرا یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے قرآن اٹھائیے جگہ جگہ جب اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ایک صاحب ایمان جو یقین رکھتا ہے ان آیتوں کو محض سن کر جو ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یوم اللہ اللہ ان عظیم نے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالی تعالیٰ سے ڈرو یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یوم تزہل کلو یو مترو ارداد جس دن تم اسے دیکھو گے تو تم تم کو معلوم ہوگا کہ ہر بچہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو گئی دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ماں اپنے بچے کو سب سے پہلے چمٹاتی ہے کہ مجھ پر مصیبت آئے یہ بچ جائے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو اتنا ہولناک اتنا خوفناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں وہ انسانوں کی ہو یا جانوروں کی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائیں گی وہ تدا ہو کل ذات ہم رہا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اپنا حمل وضع کر دے گی وہ ترنا سا سکارا اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے وہ باہوں میں سکارا لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے مستی میں نہیں ہوں گے وہ عذاب اللہ ہے شدید اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا پھر اس کے جو نقشے کھینچے گئے ہیں ہاں کہ اس دن کا معاملہ کیسا حیبت ناک اور ہولناک ہوگا بچوں کو وہ بوڑھا کر دینے والا دن فقی فتح تکونا ان کفر تم یوم یا جال ملدا اس دن سے تم کیسے بچو گے ہاں اگر تم نے انکار کا راستہ اختیار کیا ایمان کے بجائے ایمان کی مخالفت اختیار کی تو اللہ سے کیسے بچو گے اس دن جبکہ بچوں کو وہ دن کی ہولناکی بوڑھا بنا دے گی اتنی ہولناک بات ہوگی اللہ تبارک اس آیت میں اسی سے ڈرا رہا ہے وہ تھکو یوما اس دن سے تم ڈرو بچو ہوشیار رہو لاتت جین افسن النف سن جس دن کوئی نفس کوئی ہستی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی یہ پہلا جملہ اس آیت میں جو میں پڑھنے پڑھ رہا ہوں ہاں اور بہت کم وقت میں اس کی مختصر سی تفسیر کرنی ہے اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر غور کیجئے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی مصیبت گھیرتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کن طریقوں کو اختیار کر کے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی جان پہچان والا کوئی بڑی شخصیت ہے اثر رسوخ والا آدمی ہے ہم اسے لگاتے ہیں کہ ذرا اس مسئلے کو حل کر دیجیے ہاں فلاں فلاں معاملہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا سوریہ لکمان میں کہا کہ اس دن سے ڈرو جب بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو کام نہیں آ سکے گا بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا کوئی رشتہ دار کوئی تعلق والا کام نہیں آئے گا ادب المتقین اس دن ایسا ہوگا کہ دشمن دوست جو گہرے دوست دنیا میں ہیں تعلق والے وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی پرہیزگار لوگوں کے نیک لوگوں کو کو, کو, صرف یہ تعلقات قائم رہیں گے باقی لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم عظیم بنی وہ صاحبت ہی واقعی وہ فصیلت ہی لطیت و منفی الحال جمیا جی ایک مجرم آدمی چاہے گا کہ اس کے عذاب کے اس کے عذاب کے بدلے میں فضیے میں وہ اپنے بھائی کو بند کو بیوی کو بچوں کو اپنے پورے گھر میں خاندان کو دے دے ہوئے اور اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے لیکن ایسا ہوگا نہیں ان نہا لذا نزات علی شوا وہ قیامت کا دن ہوگا جہنم کی آگ انتہائی شدید لپٹ اور شولے والی ہوگی جو چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہوگی اس دن سے ڈرو میرے بھائیوں اس دن ہم کو جانا ہی جانا ہے ہاں میں یہاں ضمن کہوں مختصر سے وقت میں کہ قرآن نے ایک مقام پر ایک انفاق کے راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کرتے ہوئے مثال دی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے آپ یہاں یہاں اکثر بہت سارے لوگ ایسے ہیں غالباً جو میں جانتا ہوں کہ مختلف علاقوں سے رزق حلال کی تلاش میں تشریف لائیں اللہ رب العالمین سب کی مرادوں کو جائز چیزوں کو پورا کرے ترقی عطا فرمائے لیکن تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی اس مثال کی روشنی میں تصور کیجئے کہ ہم اپنے گھر بار کو رشتہ داروں کو چھوڑ کر دور دراز مقام پر آئے بڑی محنت مشقت سے کچھ چیزیں جمع کی کچھ پراپرٹی بنائی کچھ پیسہ جمع کیا اب یہاں سے جب ہم واپس ہو رہے ہیں اس موقع پر واپس ہونے کے بعد ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم نے جو کچھ کمایا تھا بنایا تھا سب لوٹ گیا برباد ہو گیا کسی مصیبت کا شکار ہو گیا اس وقت ہم اب محنت پھر سے نہیں کر سکتے بڑھاپا آ گیا جسم کے قوا جواب دے چکے اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں ہاں سورہ بکرا کی آخر آخر میں پڑھیے کہ تم اس تصور کرو کہ تم میں سے کسی شخص کو باغ ہوں کھجور کے اور انگور کے درخت ہوں ہاں باغات ہوں اور اس کی کمزور کمزور ننے منے بیٹے ہوں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو اچانک ایک تیز تند ہوا اور طوفان آتا ہے اور اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اب بڑھاپا ہے محنت مشقت بھی نہیں کر سکتا پھر سے اس باغ کو سنوار بھی نہیں سکتا بیٹے اتنے چھوٹے ہیں کہ اس کو سنبھال نہیں سکتے اس کی کیسی حالت بنے گی ایسے ہی سوچئے کہ ہم نے زندگی میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو یہ جو اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے ہم دنیا کما رہے ہیں یہ ہماری وقتی اور دنیاوی ضرورت ہے لیکن جب یہ یقین ہے کہ دوبارہ جینا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور آگے حساب و کتاب کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اگر عذاب ہے تو ہولناک عذاب اور اگر انعام ہے تو پھر اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے یہ یقینی بات ہے ہم اس دنیا کے تھوڑے سے معاملات کے لیے اتنے فکر مند ہے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں گھر بار کی رشتہ داروں سے دوری اختیار کر کے محنت مشقت کر کے دو پیسہ جوڑنے کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں کہ دنیا ہماری باعزت طریقے سے گزرے کوئی جائز نہیں ہے ہم اس کو برا نہیں کہہ رہے ہیں ناجائز نہیں ہے جائز ہے اور یہ درست ہے اس, اس, اس یہ فکر کرنا فطری بات ہے لیکن اس سے زیادہ فکر مند ہونے کی بات یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ تکو وہ ڈرو ہوشیار رہو اپنے آپ کو تیار کرو وہاں جب پیش ہو گئے اور یہ پتا چلے گا کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ محنتیں کی تھی وہ ساری کے ساری ضائع ہو گئی تو کیا کیا صورت حال بنے گی اور اس دن کیسا ہوگا اب جب ہمارے ہاتھ میں نیکیاں نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ نے کہا یوم اللہ تجزی نفسن نفسن شیا کوئی ہستی نفسن کہا ہاں کسی نفس کے کام یہاں تک کہ انبیاء کرام کام نہیں آئیں گے اپنے رشتے داروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث بخاری کی آپ نے بہت بار سنی ہوگی آپ نے رشتہ داروں کو بلا کر ایک ایک کو خطاب کر کے کہا حضرت عباس کو جو سگے چچا ہیں حضرت صفیہ کو جو سگی پھوپھی تھی ہاں پھر آخر میں اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ بنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچئے تھوڑی دیر کے لیے صرف اس ایک حدیث پہ آج کے جمعہ کے دن آپ تصور کیجئے کہ سید المرسلین رسولوں کا سردار اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں کو اور اپنی لختے جگر کو جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے سید تو نسائل جنا حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں یا یا فاطمہ بنتے محمد سلیمی بھی مالی معاشی تھے اے فاطمہ محمد میرے مال سے جو چاہتی ہے لے لے جو چاہیے لے لے ہاں لا اگنے ان کے من اللہ شیا اس لیے کہ اللہ کے سامنے میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا سوچیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں فلاں بزرگ فلاں بابا فلاں پیر صاحب فنا سلسلے کے آدمی سے ہم تعلق جوڑیں گے تو ہم پچ جائیں گے ہاں نماز نہ پڑھے توحید نہ جانے دین کے دین کے بنیادی اسباق کو نہ سیکھیں اس کو عمل نہ کریں اور فلاں کا دامن پکڑ کے بچ جائیں گے بتائیے کوئی حضرت فاطمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک پہنچ سکتا ہے اللہ کے رسول اپنی لخت جگر سے کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لے میں قیامت کا دن کچھ بھی کام نہیں آؤں گا اب کوئی عمل لا تجزی نفس النفسین سے اس دن سے ڈرو جب جب کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن نے نقل کیا اور اس کا اشارہ کیا حدیث ہے کہ آزار آئیں گے آزار آئے گا اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے کہے گا کہ ابراہیم میں نے تمہاری بات دنیا میں نہیں مانگی آج مانوں گا آج مانوں گا ہاں؟ کہ اللہ سے سفارش کر دے حضرت ابراہیم کہیں گے کہ اللہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا یہ کیا اس سے بڑھ کر رسوائی نہیں ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ اس حالت کو پہنچے اور رسوا ہو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا وہ تیرا بیٹا تیرا باپ نہیں ہے مڑ کے دیکھو مڑ کے دیکھیں گے تو ابراہیم ایک ایک جانور کی شکل میں خون اور گندگی میں لت پر پڑے رہیں گے اور فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے اور سیدنا ابراہیم سے بڑھ کر کوئی پیر کوئی بابا کوئی ولی یا ان کے آس پاس درجے کا ہو سکتا ہے ایک کم درجے کے پیغمبر اور نبی کے درجے کو بھی کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا سارے اولیا نہیں پہنچ سکتے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں ہم کو بچا لیں گے فلاں ہم خاندان کے ہیں رشتے دار ہیں یا فلاں ولی کے سے تعلق رکھتے ہیں فلاں سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں کیوں نہیں بچا پائیں گے اس لیے کہ وہ شرک پر مرا قرآن حدیث میں یہ مضمون بار بار بیان کیا گیا ہے اللہ کے یہاں رشتے اور تعلقات کی بنیاد پہ معاملہ نہیں چلے گا ابو لہب کے تبت یزاب سگا چچا تھا رسول اللہ وسلم کا ابو طالب نے تو ساتھ بھی دیا تھا اللہ کے رسول نے آخر وقت میں کہا کلمہ پڑھ لو میں تمہاری سفارش کر سکوں ابو جاہر اور اس کے ساتھی نے کہا کہ کیا تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے ابو طالب نے باپ دادا کا دین اختیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے مقصد طلب کروں گا جب تک کہ میں منع نہ کیا جاؤں قرآن نے منع کر دیا منع کر دیا ماں کان علی نبی ولدین و یسطعل المشرقین کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مقصرت کی دعا کرے غور کیجئے میرے بھائی اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں سید المرسلین کے تعامل پر اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی اپنے رشتہ دار کے لیے اگر وہ شرک پر مر گیا تو دعا نہیں کر سکتے دنیا میں دعا نہیں کر سکتے تو آخرت میں سفارش کریں گے سوچئے ولو کانو اول قربا چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے ممباد طبی الحمد اللہ صحاب الجیم یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہاں نمی ہے یہ دن کوئی کسی کے کام نہیں کیونکہ اس دن پورا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا قرآن میں اول ارد جمی قبضت ہو یومل پوری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی وہ سماوا تو متویا تم بے امیر اور سارے آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا انل ملک میں ہوں بادشاہ ملوک اللہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں این الجبابرہ این المتکبرون اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے تیس مار خاں سمجھتے تھے متکبر کرنے والے کہاں ہیں وہ آج صرف میرا حکم چلے گا مالک یوم الدین وہ ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مضمون قرآن میں بار بار ہے آگے ہم بڑھتے ہیں وقت نہیں ہے کہ تجزی نفس افسن شیا یہ دماغ سے خروج دو کہ قیامت کے دن کوئی انسان کسی انسان کے باپ بھائی بیٹا دوست احباب فلاں تعلق والا کام ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ نے فرمایا ولا یقبل منہا شفا ایسے بھی کام نہیں آئے گا اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو شرک میں پڑتے ہیں کہ جیسے دنیا میں وزیر وزیر وزیر بادشاہ کے کو لگا کے بادشاہ کے پاس سفارش ہو جاتی ہے مینیجر کے پاس جانے کے لیے کوئی نیچے کا آدمی ہے اس سے کر لیتے ہیں اور فلاں اور فلاں کام بنا لیتے ہیں یہ دنیا کی سفارش ہے اللہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے منز اللہ بھی آیت الکرسی ہم صبح شام پڑھتے ہیں اسکار میں ہاں اس میں پڑھیے اللہ کہہ رہا ہے کون ہے کون ہے کس کی مجال ہے اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے کوئی نہیں ہے فرشتے ہو انبیاء کرام ہو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے منہ نہیں کھولیں گے یوم یقوم یوم یقوم روح ہو وہ کا تو صفحہ ہو قیامت کے دن کا منظر کہ فرشتے اور جبریل جبریل اور فرشتے اللہ کے سامنے صف ب صف کھڑے ہوں گے لا تکلمون بولیں گے نہیں بات نہیں کریں گے مگر علامن ازین اللہ الرحمان سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے غور کیجئے ہمارے یہاں شفاعت کے غلط تصور کی وجہ سے ہم آپ ہم آپ کو جس طرح آپ کام دھندا کر رہے ہیں جس طرح آپ دنیا کی چیزیں سیکھتے ہیں اور مہارت حاصل کر کے دنیا کماتے ہیں یہ لازم ہے وہ سیکھے نہ سیکھے اللہ نہیں پوچھے گا لیکن یہ لازم ہے کہ آپ توحید سیکھیں دین کی بنیادیں سیکھیں وہ چیزیں سیکھیں جس سے آدمی جہنم میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں وہ چیزیں سیکھیں جس سے آدمی جنت میں جاتا ہے اور اس کو اختیار کریں تو اب سفارش کا عقیدہ آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں یہاں بھی ہوں گے موجود درست کریں غور کریں یہ ہماری زندگی کا اور ہمیشہ کی زندگی کا سوال ہے کہ ہم اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و ایمان کو اختیار نہ کریں تقوا اختیار کریں نہ کریں چاہے جو عمل کریں کسی کی سفارش سال میں دو سال میں پانچ سال میں کسی کے مزار پہ چلے گئے کسی بابا کو پکار لیا کسی سلسلے پر بیعت ہو گئے تو ہم بچ جائیں گے ہم کو فلاں بابا پیر صاحب بچا لیں گے قرآن رد کر رہا ہے کہ کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی ہستی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی اللہ نے آگے فرمایا یہ سفارش دنیا میں جیسی ہوتی ہے اللہ کے یہاں نہیں ہوگی اللہ کے یہاں اجازت سے ہوگی اور قرآن و حدیث میں دلائل ہیں جس کے پیش کرنے کا موقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور برگزیدہ لوگوں کو جو اجازت دے گا ان کے حق میں اجازت دے گا جو توحید پر ہیں اگر توحید نہیں ہے میرے بھائیوں تو قرآن حدیث میں یہ مضمون بالکل صاف طریقے پہ سورج کی طرح چمک رہا ہے کہ اللہ کے رسول یا کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ سفارش کرے اگر توحید کے بغیر سفارش کی اجازت اور گنجائش ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بچا لیتے نو علیہ السلام اپنے مشرق بیٹے کو بچا لیتے لوت علیہ السلام اپنی مشرقہ اور کافرہ اور بیوی کو بچا لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین ابو لہب اور ابو طالب کو بچا لیتے جب وہ نہیں بچا سکے تو کسی کی سفارش سے کون بچے گا یا لا منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل اور نہ ہی ایسا ہوگا قیامت کے دن کے کوئی لین دین ہو جائے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ فائن بھر دو ٹیبل کے نیچے سے دے دو اوپر سے دے دو اور معاملہ ختم کر دو یہ شکل وہاں نہیں ہوگی قرآن نے کئی جگہ مضمون بیان کیا کہ گنہ گار مجرم یہ چاہے گا جب یہ ایک آیت میں نے پڑھی کہ میرے باپ کو لے لو میری بیوی کو لے لو فلاں کو پکڑ لو فلاں کو لے لو مجھے چھوڑ دو ایک جگہ قرآن میں کہا کہ مجرم چاہے گا کہ زمین بھر کے اسے سونا مل جائے تو یہ سو سارا سونا دے دے اور اس عذاب سے بچ جائے زمین بھر کے سونا کوئی کما ہی نہیں سکتا کما لے تو خرچ نہیں کر سکتا لیکن آخرت میں یہ سوچے گا کہ ایسا مل جائے تو میں دے کے اپنے آپ کو بچا لوں یہ موقع نہیں ملے گا ہاں یوم یفیر من اخی اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ ام ہی وہ ابھی اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا وہ صاحبت ہی واقعی اخی اور اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا لکل امن ہوں یوم انسان یغنی ہر آدمی کی ایسی حالت ہوگی جو دوسرے سے بے نیاز کر دی انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نفسی میرا نفس میرا نفس میرا نفس کیا حال ہوگی میرے بھائیوں اس سے ہم کو غافل نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے یہ آنا ہی ہے یہ کوئی خواب کی تصور کی کہانی کی بات نہیں ہے ہمارے یقین اور ایمان کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فیل ماضی اور شیرائے ماضی سے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا یعنی یہ اتنا یقینی ہے جیسے ایسی چیز اگرچہ مستقبل میں ہونے والی ہے لیکن اتنا پکا ہے ان کا ہونا کہ گویا یہ چیز ہو چکی آخری جملہ اللہ نے کہا کہ ان کو نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا ولا یو خزم انہا ادلوم ولا یون سرون آخری جملہ کہ اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی کوئی مدد نہیں کی جائے گی کہیں سے کوئی مدد آپ کو مل جائے اب کوئی دے دے ہوئے جہنم کے عذاب کو ہلکا کرنے میں بچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم کو اور آپ کو اللہ محفوظ رکھے کوئی نہیں بچائے گا کوئی مددگار نہیں ہو تو دنیا میں آپ اور ہم جو تصور کرتے ہیں کہ مصیبت سے ان ان راستوں سے بچ جائیں گے وہاں یہ راستے بند ہوں گے میرے بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سن کر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آنکھوں کو بھگا لیتے تھے داڑھیاں تر ہو جاتی تھی حضرت انس کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دن قیامت کا ذکر کیا اور جہنم کا تذکرہ کیا اور کہا اللہ تعالم نما اللہ تم خلیل لکھ تم کسی جو میں جانتا ہوں جان جاؤ اگر تم تو بہت کم ہنسو گے روتے ہی رہو گے صحابہ کرام اپنے گٹھنوں میں اپنا سر دے دیتے ہیں اور ہچکیاں باندھ کر رونے لگے کہا میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا سنن میں اس روایت میں ان الفاظ میں اور کچھ اضافہ ہے کچھ جملوں کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم رو گے کم ہنسو گے کم اور روتے ہی رہو گے اور اپنے بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے اور گھروں سے میدان میں نکل جاؤ گے اور اللہ سے گڑگڑاتے گڑاتے ہی رہو گے ہاں گڑگڑاتے گڑاتے ہی رہو گے اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں میرے بھائیو یہ علم یعنی قیامت کا اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی پکڑ کا علم اگر ہمیں صحیح معنی میں ہو جائے تو ہم سونا چھوڑ دیں بے چین ہو جائیں ہمارا آرام غارت ہو جائے کتنی اہم بات ہے اس کو ہم کو بھولنا نہیں چاہیے اب عذاب سے بچے گا کون لمبا سوال ایک منٹ بچا بات اس کا جواب صرف قرآن کے زبان میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور کا ان کے باپ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا غالباً سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا کہ یوم لائن ينفع مال بنون اللہ من اط اللہ بکل بن سلیم کہ وہ دن جب ہوگا تو کسی کو کوئی مال آپ کتنے بھی مالدار ہو یا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو ہاں، کسی کا مال فائدہ نہیں دے گا اور نہ بنون نہ اولاد فائدہ دیں گے کون بچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اللہ من اط اللہ بے قلب سلیم سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم محفوظ دل کون سا دل محفوظ اس کا معنی کیا ہے یہ بات طے ہے تمام علماء کہتے ہیں کہ شرک سے محفوظ شرک سیکھیے اور اس سے بچیے ہاں دنیا میں کچھ سیکھا نہیں سیکھا شرک اور توحید نہیں سیکھی تو سب سے بڑے ناکام اگر آپ نے پورا سعودی عرب کما لیا ہاں بادشاہ بن گئے وقت کے پوری دنیا مل گئی کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ چلے گئے لیکن اگر شرک نہیں معلوم ہے تو آپ جاہل ہیں محروم ہیں دنیا کے سب سے بدقسمت انسان ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے اور اگر توحید مل گئی تو جھوپڑے میں رہ رہے ہیں دن میں ایک وقت کھانا مل رہا ہے ایک لکما مل رہا ہے بھوکے رہنا پڑ رہا ہے ہم قسمت ہیں اگر توحید ملی ہے اس قیمت اس کی قیمت کو سمجھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو قلب سلیم لائے جو شرک سے پاک ہو بدت و خرافات سے پاک ہو گندے اخلاق سے پاک ہو برے خیالات سے پاک ہو دوسروں کو دھوکہ دینے ظلم کرنے والے تصور اور عقیدے سے پاک ہو یہ سارے گناہ سے جتنا زیادہ جو پاک ہوگا وہ عذاب سے اتنا زیادہ محفوظ ہوگا جس کی توحید اس کو اس درجے پر لے جائے کہ وہ صرف نیکیاں کرتا ہے اور برائیوں سے حتی الامکان بچتا ہے تو اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ یوں ہی جنت میں ڈالے گا توحید ہے بھی گناہ زیادہ ہو گئے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مومن بھی جہنم میں جائے یہ الگ بات ہے کہ توحید کی برکت سے وہ آگے چل کے جہنم سے نکالا جائے گا لیکن اگر توحید نہیں ہے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا ان اللہ علیہ کبھی وہ یکفر مادون شاہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شیر کیا جائے اس کے اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے انبیاء سے کہا کہ ہم نے آپ کی طرف وہی کی اگر آپ بھی شرک کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے کتنی اہم چیز ہے وہ دن کتنا حیبت ناک ہے ان دونوں کو ملا کے اپنے آپ اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کیجیے اور اللہ رب العالمین سے دعا اور کوشش بھی کیجیے کہ رب العالمین ہمیں زندگی میں شرک سے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو اللہ کو ناراض کرنے والی اور جہنم کو لے جانے والی ہے اور ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہوں ہم دنیا میں ناکامی اور کامیابی آتی رہے گی یہ دنیا جانی ہی ہے یہاں کوئی نقصان بڑا نقصان نہیں ہے دنیا کا لیکن اگر آخرت کا نقصان ہو جائے تو قرآن نے کہا یہ خسران مبین ہے بہت بہت کھلا اور بہت بڑا کھاٹا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے توحید کا جاننے والا اسے ماننے والا بنائے لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنا اور لا الہ الا اللہ پر ہمیں موت عطا فرمائے کہ اسی پر جنت میں داخلہ ممکن ہے اگر اس کے خلاف رہا تو آدمی جنت جنت سے محروم رہے گا قول حاضہ و استخر اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیہ نبی محمد بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن المجید و القرآم الحکیم ونفان تعالی جواد کریم ملک رحیم